تمام تر بھلائی سے محروم کون ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یُحر یُحرم الرف یُحر یح رم الخیر کلہ صحیح مسلم سنن ابی داود ترجمہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا ہے لغات قال کہا سمیعتو میں نے سنا یقولو فرمایا من جو یحرم محروم کیا گیا ہے الرفقو الرفقو نرمی سے یحرم و محروم کیا گیا ہے الخیر کلہو بھلائی سے تمام اس کی یعنی تمام بھلائیوں کی تشریح اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاقی وصف کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں وہ نرمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف کو صرف ایک اخلاقی خوبی کے طور پر متعارف نہیں کروا رہے ہیں بلکہ خیر کل کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کل بھلائیوں کا نام ہے نرمی ایک بنیادی خوبی ہے جو تمام بھلائیوں کا باعث ہے تمام محسن اخلاق کی جڑ ہے تم اگر تمام تر بھلائیوں کے طالب ہو تو پھر نرمی کے تو پھر نرمی کے اس خیر کل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہو سوال یہ کہ نرمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کل کیوں کہا اس لیے کہ تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے رحم و کرم افو و درگزر ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا ایک دوسرے کی معذرت کو دل سے قبول کر لینا ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آنا یہ سب نرمی کی مرہون منت ہے ہمارے دل میں اور ہمارے مزاج میں نرمی ہوگی تو دوسرے کا عذر سننے کا حوصلہ ہوگا دوسرے کو معاف کرنے پر طبیعت آمدہ ہوگی دیگر نہ دل کی سختی تو کسی کا عذر سن سکتی ہے نہ کہتی ہے یوں ہی بنتی ہے بس جی سب بہانہ ہے کرخت کرخت کرخت کی دل میں عذر سننے کی گنجائش کہاں نرمی ہوگی تو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل پسیجے گا اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کو جی چاہے گا یہ دل کی نرمی ہے جو آگے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کو از خود محسوس کر لیتی ہے اور حاجت روائی کے لیے حاضر خدمت ہو کر وہ سارے اجر اور بھلائیاں سمیٹ لیتی ہیں جس کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کہہ کر من کان فی حاجتی اخی ہی کان حاجتی ہی جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے پھر جس کی ضرورتوں کا کفیل اللہ خود بن جائے اس کے کیا کہنے پھر رحم و کرم کا جذبہ بھی تو نرمی ہی سے پیدا ہوتا ہے دیگر نہ سختی سے جبر جن لیتا ہے آپ نرمی ہی کے باعث اہل زمین پر مہربان ہوتے ہیں تو آسمان والا آپ پر مہربان ہو جاتا ہے تو گویا نرمی نے آپ کی جھولی میں صرف ایک بھلائی نہیں ڈالی ڈھیروں ڈھیر بھلائیوں سے مالا مال کر دیا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے سو فیصد درست پا لیا کہ نرمی خیر کل ہے انسان سازی سیرت سازی کردار سازی کا جو کام آپ کے سپرد ہے اس کے لیے بھی نرمی ناگزیر ہے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی عطا کو اپنا کتنا بڑا کرم اور احسان بتایا ہے العال العالمران آیت 159 فبما من من لنت لهم ولو القلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آپ نرم خو پیدا کیے گئے ہیں اگر کبھی آپ تن تن خو اور سخت گیر ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یحرم الرفق نرمی سے محروم کیا گیا بھی غور طلب ہیں الفاظ خود کہہ رہی ہیں نرمی عطا تو کی گئی تھی بعد میں محروم کر دیا گیا ایک خوبی پہلے موجود تھی محرومی بعد میں ہوئی کیسے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے صورت الروم آیت تھرٹی فطرت اللہ فطرت اللہ اللّہ فطر الناس علیہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے نرمی کی خوبی بھی فطرتاً ودیت کی گئی ہے ایک فطری جوہر ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ میں تو با بت بطبا نیچر بہت سخت مزاج ہوں لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ سخت مزاج ہونے کے باوجود آپ کو انسان ہی کیوں اچھے لگتے ہیں جو نرم خو ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نرمی کے لیے کشش ہے آپ کی فطرت نرمی سے مانوس ہے آپ کی طبیعت میں جھکاؤ اور میلان تو نرمی ہی کی طرف ہے اسی لیے تو دل نرمی کی طرف کھینچتا ہے نرمی دل کے لیے مانوس نہیں ہے غیر متعارف نہیں ہے دل میں نرمی کے لیے اجنبیت نہیں ہے بس کچھ ہو گیا ہے جو دل نرمی سے محروم کر دیے گیا اسی جوہر گم گمگشتہ کی تلاش کی دعوت ہے جو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اور اسی خیر کل سے محرومی کا احساس زیاں ہیں جو آپ ہمیں بیدار کر رہے ہیں لہٰذا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اپنے مخصوص شخصی مزاج کی آڑ میں اس حدیث پر غور نہ کرنے اس حدیث پر غور نہ کرے یا جس کے لیے شیطان نے تھپکی دے کر عمل کے باپ کو یہ کہہ کر بند کر دیا ہو کہ تم تو بائی نیچر سخت مزاج ہو اس میں تمہارا کیا قصور ہے تو کیا سارا قصور معذ اللہ اس کا ہے جو خود تو نرم ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے کریم و شفیق ہے جس نے اپنی صفات کا پر تو پوری کائنات میں بکھیرا ہے مگر بس معاذ اللہ تم ہی پر کچھ ایسا ظلم کیا ہے کہ اپنی رحمت و شفقت نرمی و ملاطفت کی بوند تم پر نہیں پڑنے دی سب سب سے سے پہلے پہلے تم ہی تو ہم خود کو شیطان ابلیس کی جال سے نکالیں کہ وہ خود تو مایوس ہے ہی ہمیں بھی اپنے رب سے بدگمان کرنے میں ماہر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزاجن تیز و تند پر وہی الہی کی پھوار پڑتی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان کے سائے رحمت میں تربیت کا فیض حاصل کرتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمر جو بات بعد میں اور تلوار پہلے سونتے سونتے نظر آتے ہیں کیسی نرمی و عاجزی سے اس بڑیا کو جواب دیتے ہیں جو بھری محفل میں ان کو اس بات پر ٹوکتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم مقرر کرنے والے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ڈھیروں ڈھیر قن تار کا تذکرف کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سختی اور درست خوئی نرمی میں تبدیل ہو سکتی ہے انبیاء کی تعلیمات اسی لیے تو ہیں بزرگان دین کی نصیحتیں اسی غرض کے لیے ہیں تسکیہ نفس کا پورا باب یہی کام کرتا ہے تعلیم و تربیت کا مقصود یہی ہے اب آئیے اس بات کی طرف کہ انسان نرمی کے وصف سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے اور یوں نتیجتاً تمام تر بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے کہاں تو انسان کی طبیعت کے ایک ٹکے کا نقصان برداشت کہاں تو انسان کی طبیعت کے ایک ٹکے کا نقصان برداشت نہیں کرتا اور کہاں اس صبر کی ساری بھلائیوں سے محروم رہنا گوارا میں سچ کہتی ہوں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر کبھی غور کیا ہی نہیں دل پر ان الفاظ کا بوجھ رکھا ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم تڑپ گئے ہوتے ایسا کیوں ہوا اور اب اس نقصان کا مداوع کیسے کریں نرمی سے محرومی کا ایک بنیادی سبب انسان کا قبر ہے انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں ہم تو اللہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھنے لگتے ہیں اور جب اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے کو اپنے مقابل میں کمتر بھی سمجھتے ہیں ہمیں کس بات پر ہمیں کس بات پر مان رہے ہیں ہم کس چیز پر پھولے نہیں سما رہے ہیں تو ایسے میں ہمارے مہربان رب نے ہماری طبیعت میں کہہ کر کیسی آجزی و انکساری پیدا کی ہے حل عطا حل عطا شیم مذکورہ صورت الدہر آیت نمبر ایک کیا انسان پر اسلام اتنا ہی زمانے میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا اور یہ عجز و انکساری ہی تو ہے جو طبیعت میں نرمی و خاک ساری پیدا کرتی ہے مان اور بڑائی کا احساس تو کرختگی و درست خوی ہی پیدا کرتا ہے پھر یہاں آ کر ہمارے اندر کا شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے اس وقت تو تم واقعی کوئی قابل ذکر شے نہ تھے مگر اب یہ علم تجربہ قابلیت ڈگریاں شہرت مقام و مرتبہ خود تمہاری بڑائی منوا رہا ہے تو ایسے میں بھی وہ مرب اعظم ہمیں پھر سنبھال لیتا ہے کیسے ولو و نشا و قلا قلعہ فستب قسرات فنا انعب سرون سریاسن سکسٹی سکس اگر ہم چاہیں تو پل بھر میں ان کی آنکھیں مون دے پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا وَلَوْ نِشَاءُ لَمَسْخَنَاهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَمَسْتَتْوَعُوا مُدْيُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ سورہ یاسین 67 اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں اور جب اپنی بڑائی کی زام میں مبتلا انسان یہ دیکھتا ہے کہ زندگی عافیت و سہولت سے گزر رہی ہے ایسا کوئی حادثہ بھی اس کے کرم سے نہیں ہو رہا ہے تو بہر طور پھر لمبی عمر تک پہنچتا ہے اور یوں جھنجھوڑا جاتا ہے عمان عمو نق کے فی الخلق افلا یا قنون سوری یاسین سکسٹی ایٹ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان بنیادی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے یا سمجھ کر بھلا دیتے ہیں دیگر نہ ان حقیقتوں کا ہما وقتی شعور طبیعت میں نرمی و گدازی پیدا کرتا ہے اور کس بل پر اکڑے کس بات کا مان کرے آئیے ہم اپنے رب کی ان پیاری باتوں کو اپنے دل پر چپکا لیں حکم بھی تو یہی ہے پس تمسک باللزی لذیح الیک سورة الزخرف 43 پس مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی جانب وہی کیا گیا پھر نرمی سے محروم کیے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقش اس طرح سے جم کر گہرا ہوا ہی نہیں کہ کائنات کی بزرگ و بردر ہستی کا پاس و لحاظ اس درجے ہو کہ ہم اس کے عیال سے سختی و درستگی کے معاملے کی جرت نہ کر سکیں ہر بڑے کا لحاظ تو فطرتاً طبیعت میں ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں اس کے بچے پر خواہ ہم کتنے ہی غصے سے برہم کیوں نہ ہوں ڈانٹ پھٹکار کرنے سے خود کو روکتے ہیں پھر کیا وجہ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سب انسان جو میرے گھر میں رہتے ہیں یہ میری ساس یہ میری بہو یہ دیورانی اور جٹھانی یہ بھابھی اور نند یہ میرے ننیال و ددیال اور سسرال کے سب رشتہ دار کیا میرے اللہ کے عیال نہیں اور کیا جس وقت میں ان کے ساتھ سخت و کرختگی کا معاملہ کیا میں ان کے ساتھ سختی و کرختگی کرختگی کا معاملہ کر ہی رہی ہوں تو کیا اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا وہ معقوم تم وہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو اور وام بے غافل سورت البقرا سیونٹی ون اور جو تمہارا رویہ ہے اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہوتا ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا سا اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا اس نے شمار کر کے اندراج نہ کیا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم موجودگی کا احساس نہ ہونا اور لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف محسوس نہ کرنا ہماری طبیعت کو نرمی سے محروم کر دیتا ہے پھر اس نرمی سے محروم ہم اس وقت کر دیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں وہ جس نے خون کے پیسوں کو قبائیں دیں زخم کھا کر پھول برسائے گالیاں کھا سن کر دعائیں دیں ان کا تو تصور ہی ایسا ہے جو طبیعت کی سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے میں کتنا معاون و مددگار بنتا ہے والدین کی نسبت سے رشتے کتنے لحاظ والے ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں پر کتنا ہی غیظ و غضب کیوں نہ ہو جب خیال آتا ہے کہ میرے والدین کے بچے غصہ کمزور پڑ جاتا ہے دل میں نرمی ابھرتی ہے پھر یہ سب میرے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لگتے ہیں یہ ان کی امت ہیں مجھے لحاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیسے سختی و درستگی کا رویہ رکھوں پھر نرمی سے ہم اس صورت میں بھی محروم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے خود اپنی نسبت کا حقیقی ادراک و شعور تازہ نہیں رکھتے میری نسبت مالکہ کائنات سے جی ہاں میں اس کی ہوں آپ بھی اسی کی ہیں ہم سب اس کے ہیں وہ ہمارا ہے ان للہ اللہ ربنا وہ تو خود پردے کے پیچھے ہے آپ اس کی پہچان ہیں آپ اس کا تعارف ہیں لوگ آپ ہی کو دیکھ کر آپ کے رب کو پہچانیں گے سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسا تعارف اللہ تعالیٰ کا پیش کر رہے ہیں یہ بات قریب قریب وہی ہے جیسے یوں کہہ دے کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ تم فلاں کی بیٹی ہو تمہاری ماں اتنی سلیقہ شعار اور اتنی ذمہ دار تھی بس ہم اس سے بڑھ کر شمساری محسوس کریں اس وقت جب کوئی ہمارے تلخ اور قہر آمیز رویے کو دیکھ کر یوں کہہ دے کہ تم اللہ والی ہو تم اللہ کے ہو کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں سختی و درستگی ایسی کہ دوسروں کا جینا دو بھر کر دیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے رویے ہم اس لیے بھی درست کرتے ہیں کہ میری ماں کا طریقہ ایسا نہیں تھا میرے خاندان کی غلط نمائندگی ہے تو پھر کیا ہم اپنے بہت سے معاملات میں تندی و تیزی غیظ و غضب سے اس لیے نہیں بچ سکتی کہ میرے رب کا طریقہ یہ تو نہیں ہے قطب علی نفس الرحمہ صورۃ العنام بارہ اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے تو پھر قطب تو اعلیٰ نفسی یعنی میں اپنے نفس پر کس چیز کو واجب کروں پھر جہاں تک حضور سے اپنی نسبت کا معاملہ ہے ہمیں فخر تو بہت ہے پر دل کی آنکھوں سے اس خیر مجسم کو بھی تو دیکھوں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نرم خو دکھائی دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مجھے دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں گار دینا طبیعت میں نرمی و گداس پیدا کرتا ہے اور طبیعت نرم اور طبیعت نرمی سے محروم اس وقت کر دی جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے نظریں ہٹا دیتے ہیں جو نرمی کے خیر کل سے محروم ہونا برداشت نہیں کر سکتا وہ اللہ کے کلام کی صحبت میں صبح و شام خود کو بار بار لے جائے اور حضور کی زیارت کے لیے روز روز آپ کی سیرت پاک کے سائے میں جا کر بیٹھے اور حضور کی باتیں دن رات ایسے ہی کرتا رہے جیسے محبوب کی باتیں ہر وقت زبان پر جاری رہتی ہیں ہمیں کیوں بھول جائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پہنچا دی ہے کہ نرمی جس میں داخل ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے اور جس سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بناتی ہے مسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا اور نہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے مسلم آئیے ہم اس فرمان مبارک کو بھی یاد رکھیں جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں کہ وہ کون ہے جو دوزخ پر حرام ہے اور دوزخ اس پر حرام ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب رہتا ہے نرم مزاج اور خلیق ہے حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرمی کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آخرت پر یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ دوزک کے ہولناک عذاب سے بچنے کی خاطر دنیا میں سختی و درستگی سے بچنے کا یہ سودا مہنگا نہیں ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے فمن زحظیح النار و ادخل الجنت فقد فقط صورت العال عمران 185 حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے آمین جائزہ نمبر ایک نرمی خیر کل جان کر اس کی بنیادی اہمیت کا احساس ہوا نمبر دو اپنے آپ کو اس بنیادی وصف سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کی کیا کیا کوششیں رہیں نمبر تین کیا واقعی آپ کو خوبیوں کی اصل جڑ نظر آ گئی ہے